بہترین دعا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دعا استغفار کرنا اور بہترین عبادت لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے انسان کی دینی و دنیاوی ضرورتیں بے شمار ہیں گھر مال دولت بیوی بچے سکون خوشی صحت عقل فام و فراست توفیق عبادت وغیرہ وغیرہ لیکن جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے گناہوں کی مغفرت اللہ کے غضب اور جہنم سے بچنا ان علی جن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء الاستغفار العبادت قول لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہ مغفلی ورحمنی والحقنی بالرفیق بررفیق العلی دعا کا ترجمہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ رفیق سے ملا عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى آخری عمر میں تسبیح اور استغفار کی کثرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا لی تاکہ قرآن پر عمل ہو جائے صورت النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر دعا کا ترجمہ یا اللہ اے ہمارے رب میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد کرتا ہوں یا اللہ میری مغفرت فرما ان عائشہ رضی اللہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رقوی و سبحانك اللهم ربنا وبحمدك و اغفر لي يتأول القرآن